سردیاں گزرنے پر اعجاز دیں وعدے کے مطابق جون کے شروع تک مکان اور صحن پکا کروا کے سفیدیاں کرا دی تھیں اور ساری عمارت جون کی دھوپ میں سوکھ کر مضبوط ہو چکی تھی اس نے پرانے کچے کمرے کو اسی طرح رہنے دیا اور گلی والے بڑے دروازے کے ساتھ اندر کی طرف ایک نیا کمرہ اور غسل خانہ تعمیر کرا دیا ساتھ ہی باورچی خانے میں بھی تبدیلیاں کرائی گئیں سفیدی کے علاوہ دیواروں پر چھتیں لگوائی گئی تھیں جن پر برتن اور مرچ مسالے کے ڈبے رکھے جاتے تھے سفیدی کے علاوہ دیواروں پر چھتیاں لگوائی گئی تھیں جن پر برتن اور مرچ مسالے کے ڈبے رکھے جاتے تھے اس کے علاوہ درمیان میں رکھنے کے لیے پالش شدہ لکڑی کی میز اور چار کرسیاں خریدی گئیں جنہیں سرفراز اپنے قیام کے دوران یا کبھی کبھی دونوں لڑکے کھانا کھانے کے لیے استعمال کرتے تھے اعجاز اور سکینہ ہمیشہ چولہے کے پاس پیڑھیوں پر بیٹھ کر کھاتے اور گرمیوں کے ساتھ آٹھ مہینے بارشوں کے دن چھوڑ کر ہانڈی چولہا سب صحن میں رہا کرتے تھے اعجاز اور سکینہ ہمیشہ چولہے کے پاس پیڑھیوں پر بیٹھ کر کھاتے اور گرمیوں کے ساتھ آٹھ مہینے بارشوں کے دن چھوڑ کر ہانڈی چولہا سب صحن میں رہا کرتا تھا مہمانوں کے لیے جگہ تیار تھی مگر یہ کسی کو یاد نہ رہا تھا کہ سرفراز کی سالگرہ والے دن فوج کی یونٹیں یوم آزادی کی تقریبات کی ریہرسل کیا کرتی ہیں اور افسروں کے لیے چھٹی لینا ایک مسئلہ بن جاتا ہے چنانچہ وقت آنے سے پہلے کافی پہلے ہی سرفراز اور شعیب کا آپس میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ سرفراز کی سالگرہ کو ستمبر کے مہینے تک ملتوی کر دیا جائے اگست کے آخری ہفتے میں یہ طے ہوا کہ ستمبر کی گیارہ تاریخ کو شعیب اور نسیمہ گاؤں پہنچیں گے سرفراز نے اعجاز کو جو اپنی ذمہ داری نمٹانے کے بعد ایک بار پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو چکا تھا فوٹوگرافر کی دکان پر فون کر کے پیغام دلوا دیا تھا دس تاریخ کو چولہے کا سارا انتظام صحن سے اٹھا کر باورچی خانے کے اندر منتقل کر دیا گیا سپہر کے وقت جب شعیب اور نسیمہ پہنچے تو سرفراز مہمانوں کے لیے نئے بنے ہوئے کمرے میں ان کے بیگ رکھوا کر انہیں باورچی خانے میں لے گیا جہاں سکینہ بیٹھی ہوئی رات کے کھانے کا بندوبست کر رہی تھی وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی السلام علیکم وہ سر کو اوڑھنی سے ڈھانپتے ہوئے بولی اور کرسی سیدھی کر کے نسیمہ کے بیٹھنے کا انتظار کرنے لگی نہیں نہیں نسیمہ نے کہا آپ بیٹھی رہیں میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھتی ہوں وہ سکینہ کے بیٹھنے کا انتظار کیے بغیر جا کر چولہے کے پاس دوسری پیری پر بیٹھ گئی سکینہ وہاں سے ہٹ کر ان کے لیے جگ میں شربت بنانے لگی سرفراز شعیب اور اعجاز میز کے گرد کرسیوں پر بیٹھ گئے سکینہ نے شیشے کا جگ اور تین گلاس میز پر رکھے اور چوتھے میں شربت بھر کر نسیمہ کو پیش کیا پھر وہ جا کر اپنی پیڑھی پر بیٹھ گئی آئیے نسیمہ نے ہاتھ بڑھا کر حسن سے کہا جو کھڑا دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا ہمارے پاس آئیے حسن جو اوئے کر کے بلائے جانے کا عادی تھا ایسے طور پر مخاطب کیے جانے پر پریشان ہو گیا آئیے بھائی میں آپ کی بہن ہوں نسیمہ نے دہرا کر کہا چالے حسنے یہ تیری باجی ہے سکینہ نے حکم دیا سلام کر حسن رک رک کر ایک ایک قدم آگے کر کے بڑھنے لگا آئیے آؤ آؤ شاباش یہاں بیٹھ جاؤ آؤ اب بیٹھ بھی جاؤ ہاں آپ کا نام کیا ہے حسن چپکا بیٹھا نسیمہ کا منہ دیکھتا رہا اوے بول اپنا نام بتا سکینہ نے کہا اوے بول اپنا نام بتا سکینہ نے کہا یا گنگ شاہ تجھے چاٹ گیا ہے بچے نے شرما کر نظریں پھیر لی مگر زبان نہ کھولی حسن سکینہ نے بتایا اس کا نام حسن ہے سارا دن تو زبان اس کے منہ میں نہیں ٹھہرتی اس وقت گونگا ہو گیا ہے کوئی بات نہیں نسیمہ ہنس کر بولی شرما رہا ہے پھر وہ حسن سے مخاطب ہوئی شرمانے کی کیا ضرورت ہے بھائی میں تمہاری باجی ہوں اسکول جاتے ہو بچے نے اس بات میں سر ہلایا کون سی جماعت میں ہو پانچویں میں ہیں سکینہ نے جواب دیا دونوں پانچویں میں ہیں دونوں دونوں جوڑے ہیں سکینہ نے کہا اوہ نسیمہ نے کہا جوڑے ہیں دوسرے کا کیا نام ہے حسین حسن اور حسین بھائی واہ کیا خوب نام ہے وہ کہاں ہے باہر ہوگا سکینہ بولی پھر اجاز سے مخاطب ہوئی اسے پکڑ کر لاؤ دوپہر سے غیب ہے اسکول میں ہمارے ساتھ بھی ٹوئنس پڑھا کرتی تھی نسیمہ نے بتایا آئیڈینٹیکل ٹوئنس بالکل ایک جیسی تھیں ان کی شناخت کرنے کے لیے الگ الگ سیکشنوں میں داخل کیا گیا تھا شبو یاد ہے جمیلہ اور اکیلا ہاں سرفراز اور شعیب اپنے اپنے گلاس ختم کر کے اٹھے اور سرفراز کے کمرے میں چلے گئے وہاں پہ وہ چند منٹ تک بیٹھے اپنے گروپ کے لڑکوں کی تازہ ترین خبروں کا تبادلہ کرتے رہے گولڈ نے لولیتا بیچنے پہ لگا دی تھی اس کا او سی حسد کی وجہ سے اس کے خلاف ہو گیا تھا اور اسے ریگولیشن بک دکھاتا رہتا تھا بکرے کو ڈرنکن نیز اور مس بی بیہیور پر ریپ ریمانڈ مل چکی تھی نیولے کی منگنی ہو گئی تھی شعیب نے بتایا کہ وہ اس سال سول سروس کا امتحان دینے کا ارادہ رکھتا تھا اور اجازت نامہ حاصل کرنے کی درخواست جی ایچ کیو جا چکی ہے پھر اس نے کہا ایم ایس یار اپنا پرنٹ تو دکھاؤ باورچی خانے کے سامنے سے گزرتے ہوئے سرفراز نے دیکھا کہ نسیمہ کی آدھی پیڑھی پہ حسن اور ساتھ ہی فرش پہ حسین بیٹھا ہوا تھا نسیمہ دونوں سے باتیں کر رہی تھی اعجاز کرسی پہ بیٹھا اپنے سست انداز میں سکینہ سے کچھ کہہ رہا تھا سرفراز اور شعیب ابھی دروازے تک ہی گئے تھے کہ اعجاز نے آواز دی دو منٹ رک جاؤ چائے بن رہی ہے دونوں وہیں پہ رک کر باتیں کرتے رہے پھر ٹہلتے ہوئے واپس آ کر باورچی خانے میں کرسیوں پر بیٹھ گئے چلو اب باجی کا پیچھا چھوڑ دو سکینہ نے چائے کے برتن میز پہ رکھتے ہوئے بچوں سے کہا آؤ بی بی اب یہاں اوپر بیٹھ کر چائے پیو نہیں جی میں آرام سے بیٹھی ہوں ہم سب اس نے دونوں بچوں پر ہاتھ رکھ کر کہا یہاں پر ہی چائے پئیں گے سکینہ نے عمدہ چینی کے سیٹ میں جو سال بھر میں ایک آدھ بار ہی نکلتا تھا چائے بنائی اعجاز ان کے لیے شہر سے ولایتی بسکٹوں کے ڈبے خرید کر لایا تھا جو اس نے کھول کر پیش کیے لالا آپ کے گڑ کی بہت تعریف سنی ہے شعیب نے کہا سرفراز ساتھ لے جاتا رہا تھا اعجاز نے کہا اس نے چکھایا نہیں اس کی اپنی بھو ختم ہو تو کسی کو دے مجھے تو اس نے ہوا تک نہیں لگائی بیچ دیتے ہوں گے نسیمہ شرارت سے بولی جیسے تم کیا کرتی تھیں شعیب نے کہا کب نسیمہ نے چمک کر کہا اور ساتھ ہی اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا سردیوں میں ہماری خالہ سوجی کی پنیاں بنا کر بھیجا کرتی تھیں جھوٹ نسیمہ چیخی چیمی اپنے حصے کی اسکول لے جا کر جھوٹ جھوٹ جھوٹ شبو جھوٹ مت بولو اپنی سہیلیوں کو بیچ دیتی اور ان پیسوں کے آلو چھولے کھا لیتی تھی سب ہنسنے لگے انہیں دیکھ کر حسن اور حسین بھی ہنس پڑے ان کی باتیں مت سنو نسیمہ بچوں سے مخاطب ہوئی یہ کپے مار رہے ہیں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اس نے منہ پھیر کر چائے کی پیالی لبوں سے لگا لی اعجاز نے ایک مرتبہ چھتی سے اتارا اور اس کا ڈھکنا اتار کر پلیٹ میں انڈیل دیا پلیٹ گڑ کی ڈلیوں سے بھر گئی شعیب نے ایک ڈلی اٹھا کر دانتوں سے کاٹی اور چبانے لگا سکینہ نے پلیٹ اٹھا کر نسیما کے آگے بڑھائی ام نسیما نے ڈلی چباتے ہوئے منہ بند منہ سے آواز نکالی ڈلیشیز ویری گڈ شعیب نے کہا گھر میں بناتے ہیں اپنی زمین پر اعجاز نے کہا ڈیرا ہے سب سامان کہیں پر ہے گویا باقاعدہ کارخانہ ہے شعیب نے کہا دیکھنا چاہیے ابھی چلتے ہیں ذرا سورج نیچا ہو جائے اعجاز نے کہا گرمی ختم ہونے میں نہیں آتی سکینہ نے کہا دھوپ کی تپش اسی طرح ہے کمرے کی چوڑی سی کھڑکی کے راستے دھوپ داخل ہو کر آدھے فرش پر پھیلی ہوئی تھی باہر سے تمبر کی فضا مکمل طور پر ساکن تھی اچانک ایک لمحہ ایسا آیا کہ سب کی باتیں ایک ساتھ رک گئیں اور کمرے پہ سکوت تاری ہو گیا اس ایک لہجے کے اندر سرفراز کے دل میں گویا یک بارگی کوئی کل کڑک کر کے سیدھی بیٹھ گئی اور اس کے بدن کی ساری کلیں ایک دوسری کے رب سے یوں بے آواز ہو کر چلنے لگیں جیسے کوئی تازہ تازہ تیل دی ہوئی متوازن مشین ہو اس لمحے میں سرفراز نے اپنی آنکھوں کے قریب دیکھا کہ نسیمہ پیڑھی پہ اس طرح سکون سے بیٹھی تھی جیسے ہمیشہ سے یہاں رہتی آئی ہو اور اس کے دل کے سارے خوف سارے غائب ہو گئے اور فرش سے لپٹی ہوئی روشن دھوپ اٹھ کر اس کے دل پر پھیل گئی اس کا جی چاہا کہ وہ بے اختیار اٹھے اور نسیمہ کے پاس جا کر زمین پر بیٹھ جائے اور کوئی عام سی سادہ سی بات کرے جیسے سناؤ کیا حال ہے دل ہی دل میں وہ اس خیال سے مسکرا کر اٹھا اگلے ہی لمحے باتوں کا دور پھر شروع ہو گیا مگر اب اس کا جی ٹہر چکا تھا جیسے حفاظت میں آ گیا ہو دھک دھک کی تنگی مٹ گئی تھی اور دل کا علاقہ وسیع ہو گیا تھا جس کے اندر وہ ایسی آہستگی سے رواں تھا کہ کان لگانے پہ ہی سنا جا سکتا تھا یہ بہت سارے کھانے آپ اکیلی پکائیں گی نسیمہ پوچھ رہی تھی اور کیا چلیں میں آپ کا ہاتھ بٹاتی ہوں ہوں سکینہ نفی میں سر ہلا کر بولی آپ ان کے ساتھ ٹہلنے کو جائیں سیر کرنے آئی ہیں کام کرنے تو نہیں آئیں جا کر زمین دیکھیں میں سب کچھ کر لوں گی سکینہ جو چار جماعتوں تک اسکول میں پڑی ہوئی تھی احتیاط کے ساتھ رک رک کر نسیمہ سے بات کر رہی تھی جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے بی بی تو بیس بیس بندوں کا کھانا اکیلی پکاتی ہیں سرفراز بولا ہمارے ساتھ چلیں آپ کو لالے کا کارخانہ دکھاتے ہیں سرفراز پہ سارا گاؤں فخر کرتا تھا انہیں پتہ تھا کہ پہلی بار اس کے مہمان آئے تھے جو خود بھی افسر تھے جنہوں نے اپنی کار گلی کے باہر کھڑی کی تھی اور جن کے لیے ملک اعجاز نے اپنی زمین پر تریک اور کے تین گرا کر پٹھے کٹوائے تھے جن سے گلی کی نالی ڈھک دی گئی تھی تاکہ ان کے پیر گندے پانی میں نہ پڑیں گلی میں جو کوئی بھی سامنے آتا خاص اہتمام سے پہلے شعیب کے ساتھ اور پھر سرفراز اور اعجاز سے ہاتھ ملاتا ہاتھ کو اپنے سینے پہ پھیرتا اور دیہاتوں کے دستور کے مطابق کوئی بات کیے بغیر نسیما کو جس کا دوپٹہ کندھوں پہ اور سر ننگا تھا نکھیوں سے دیکھتا ہوا رستہ چھوڑ کر گزر جاتا گلی سے نکلتے نکلتے انہیں دس منٹ لگ گئے دروازوں میں عورتیں اور بچے کھڑے تھے عورتیں مردوں کو کم اور نسیما کو زیادہ دلچسپی سے دیکھ دیکھ کر اوڑھنیوں کی اوٹ میں مسکرا رہی تھیں جو ان کا خوش آمدید کہنے کا انداز تھا فورٹ کار کے گرد بچے جمع ہو گئے سورج ڈھل رہا تھا جب وہ ڈیرے پہ پہنچے ان کڑاہوں میں رس ابالا جاتا ہے اعجاز انہیں بتانے لگا یہ بیلنا ہے اس کو بیل کھینچتے ہیں اس وقت سب کام بند پڑا ہے ابھی فصل میں رس آنا شروع ہی ہوا ہے مہینے دو کے بعد اگر آپ آئیں گے تو اس جگہ پر دن رات زندگی کی ہلچل دیکھیں گے یہ ہمارا ساتھی گل افروز خان ہے گل افروز نے جو فوج میں سپاہی رہ چکا تھا بھوٹوں کی ایڑیاں جوڑ کر سلوٹ مارا retired soldier Gul Afroz Khan frontier force regiment sir Shoaib نے فوجی انداز میں ہاتھ اٹھا کر سلوٹ کا جواب دیا فوج میں تو یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہوگا اعجاز نے ہنس کر کہا گڑ کا کاریگر یہ ایک نمبر کا ہے اصل میں ہم لوگ تو سب فالتو آدمی ہیں گڑ بنانے کا کمال گل افروز کا ہی ہے پچھلے سال کا کچھ اسٹاک ابھی ہمارے پاس پڑا ہے گل افروز کمرے کھولو صاحب کو دکھائیں گل افروز نے بھاگ کر کمرہ کھولا اور لالٹین جلائی اعجاز شعیب حسن اور حسین اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئے سرفراز آمدن پیچھے رہ گیا کمروں میں کیا ہے نسیمہ نے پوچھا بڑی بڑی عجوبہ روزگار چیزیں ہیں اچھا کیا ہیں گڑ کی بوریاں اوپر نیچے رکھی ہیں نسیمہ ہنس پڑی چلیے ٹہل کے آتے ہیں سرفراز نے کہا لالا تو بور کر رہا ہے اس کی زندگی گڑ بنانے اور یا اپنے لیبر یونین کے کام کے گرد گھومتی ہے کمروں کے عقب میں کچھ فاصلے پر مال بندہ تھا دو بیل ایک گائے بچڑا ایک بھینس بھینس جگالی کر رہی تھی ان کے پاس اعجاز کا ایک مزدور بیٹھا حکا پی رہا تھا لیبر یونین نسیمہ نے پوچھا ہاں بڑے عرصے سے اس کام میں لگا ہوا ہے اس کام میں داخل کیسے ہوئے کسی زمانے میں لالا یہاں اسکول میں پڑھایا کرتا تھا غالباً وہاں ٹیچرز یونین سے ابتدا ہوئی اب تو ایک بڑی یونین کا سیکٹری ہو گیا ہے بڑی محنت کرتا ہے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی کرتے ہیں گڑ بھی بناتے ہیں ہاں سرفراز آہستہ سے ہنسا خاصا عجیب سا مکسچر ہے نسیمہ نے کہا ہے تو سرفراز نے جواب دیا سب کہتے ہیں کوئی ایک کام کرو اس پر توجہ دو آرام سے بیٹھو مگر لالے نے کبھی کسی کی بات نہیں مانی دن رات بھاگتا رہتا ہے جیسے اس کے سر پر جن سوار ہیں واقعی عجیب آدمی ہے مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی مزدور حکا ہاتھ میں لیے نالی منہ سے نکالے بغیر اٹھ کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ ہی گائے بھی نامانوس لباس والی عورت کو دیکھ کر ایک زوردار جمبش کے ساتھ اٹھی اور آہستہ آہستہ ڈکرانے لگی نسیمہ اس پر نظر رکھے رستہ چھوڑ کر گزر گئی سرفراز نے ہاتھ بڑھا کر گائے کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور کان کے پیچھے کجلی کی گائے نے سر جھٹک کر موڑ لیا اور زور سے ٹکرائی آپ کو ویلکم کر رہی ہے سرفراز نے کہا میں خوب جانتی ہوں ایک گائے نے ہمارے گاؤں میں ویلکم کرتے کرتے مجھے سینگ مار دیا تھا اس کا نشان آج تک میری پنڈلی پہ موجود ہے واقعی ہاں اصل میں ان سے ڈریں تو یہ فوراً جان جاتے ہیں اور دلیر ہو جاتے ہیں اگر ڈنگروں اور حیوانوں سے ڈر لگے تو کیا کریں پتہ نہ چلنے دیں سینہ تان کے گزر جائیں میدان جنگ میں حیوان ڈنگر وغیرہ تو نہیں ہوتے اور کیا ہوتے ہیں نسیما نے سنجیدگی سے پوچھا سرفراز ہنس پڑا وہ دوسری بات ہے بہرحال میں نے ابھی میدان جنگ نہیں دیکھا آپ کا کون سا گاؤں ہے اس کا نام بھولکے ہے وہاں بھولے لوگ رہتے ہیں جی ہاں اتنے بھولے کہ وہاں کا بھولا چور مشہور تھا واقعی روایت ہے کہ بھولا چور لمبی قید کاٹ کر آیا تو اس نے چوری ڈاکے سے توبہ کر لی اور ویرانے میں آ کر ڈیرا لگا کی کمائی اس نے کسی جگہ پہ دفن کر رکھی تھی اس سے بھولے نے کچھ زمین خریدی اور کھیتی باڑی کرنے لگا اس کی قسمت ایسی چمکی کہ بہت سی زمین خرید لی مکان بنا لیے اور آٹھ دس شادیاں کر لی وہ ہنسی وہاں سے اس گاؤں کی بنیاد پڑی آپ لوگ بھولے چور کے ہاں کیسے پہنچ گئے بھائی بولا چور تو پرانے زمانے میں تھا ہمارے پردادا کو حکومت کی طرف سے ایک مربع زمین ملی تھی آپ کے پردادا فوج میں تھے جی نہیں وہ شکاری تھے یہ بھی روایت ہی ہے کہ وہ انگریز کلیکٹر کو سور کا شکار کھلایا کرتے تھے اس نے خوش ہو کر جاتے ہوئے اس ویرانے میں انہیں زمین دے دی گویا آپ بھی زمیندار ہیں سرفراز نے کہا زمیندار ہم تو چھوٹے موٹے کسان بھی نہیں ہیں وہ تو پاپا آرمی میں چلے گئے تو کوئی بات بنی پھر آرمی نے ہی مکان بنانے کے لیے کینٹ میں پلاٹ دے دیا اور ہم شہر میں بس گئے ورنہ آج ہم بھی اپنے رشتے داروں کی طرح سبزیاں اگا کر گزارا کر رہے ہوتے زمیندار ہوتے تو پاپا کو ریٹائرمنٹ کے بعد نوکری کرنے کی کیا ضرورت تھی چھ سال سے ہم پیچھے پڑے ہیں کہ اس پھٹ پٹی کار کو بیچ کر نہیں خریدیں اس کی نوبت ہی نہیں آتی نسیمہ کی آواز میں کسی تعصف یا خود ترسی کا شائبہ تک نہ تھا ایک سیدھی سادھی حقیقت کا بیان تھا اور لہجے میں خود سمانی اور فخر کی جھلک تھی کہاں پر ہے سرفراز نے پوچھا گوجرا والا کے قریب آپ لوگ اب بھی وہاں جایا کرتے ہیں کہاں جاتے ہیں وہ ایک مربع بٹ بٹا کر ہمارے حصے کے چند قلعے رہ گئے ہیں اور ایک معمولی سا کوٹھا ہے ارے آپ تو بالکل دیہاتوں کی زبان بولتی ہیں سرفراز نے کہا نسیمہ ہنسی ہماری بود و باش پہ مت جائیے میں تو جٹی ہوں جٹی اس کی اس بات سے یک بارگی سرفراز کی آنکھوں کی فضا بدل گئی اس کو نسیمہ ایک الگ رنگ میں دکھائی دینے لگی وہ کماد کی نو عمر فصل کے کنارے کھڑے تھے ہوا میں مٹی گوبر حیوانوں کے پسینے اور سبز پتوں کی ملی جلی بو تھی شام کے دھندلکے میں اس کے سامنے اٹھے ہوئے سینے فراخ ماتھے سیدھے بالوں گھنی پلکوں اور خمدار مضبوط پشت والی اس لڑکی میں کوئی اسرار نہ تھا نہ ہی کوئی نزاکت تھی مگر بلا کی کشش تھی اندھیرا گہرا ہو کر اس کے چہرے پہ پردہ ڈال رہا تھا سرفراز کو اس کے نکوش کی ابری ہوئی سطح ہی نظر آ رہی تھی سرفراز کا جی چاہا کہ کوئی روشنی ہو جس میں نسیمہ کی نئی شکل کو دیکھے اچانک اسے اپنے بچپن کا ایک بھولا ہوا واقعہ یاد آیا جو اس نے اپنے باپ کی زبانی سنا تھا اس کا باپ دالان میں لیٹا کسی کو بتا رہا تھا کہ اس کی نوجوانی کے ایک دوست نے رات کے اندھیرے میں اپنی محبوبہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے ایک پورے کھیت کو آگ لگا دی تھی پانچ سالہ سرفراز اپنے باپ کے پاس بیٹھا تھا یہ واقعہ اس کے ذہن کے قریب قریب محو ہو چکا تھا مگر اسے اپنے باپ کی آواز ابھی تک یاد تھی کہ یہ قصہ سناتے سناتے اس میں ہلکی سی لرزش پیدا ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی تھی سرفراز نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر نسیمہ کے کندھے کو چھوا اس کی انگلیوں کے پورے گول چھانے پہ بس ایک لمحے کو ٹکے پھر اس نے ہاتھ گرا دیا اسی ثانیہ میں جیسے نسیمہ کو پتا ہو کہ سرفراز کا ہاتھ اسے چھونے والا ہے اس نے سر موڑ کر کھلی کھلی آنکھوں والی بے باک نظروں سے سرفراز کو دیکھا اور اس کے منہ سے ایک نہایت مختصر سی ہنسی پیدا ہوئی جس میں شرماہٹ کی کفیف سی لہر تھی پھر وہ پلٹی اور کھیت کے کنارے تنگ سی بنی پر چلنے لگی واپس چلنا چاہیے وہ بولی لوگ ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے سرفراز نے چند دگ بھرے اور اس سے آگے نکل کر تاریخ بننی پر اس کو راستہ دکھاتا ہوا واپس لے چلا